حاجی بشیر صاحب ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جو مشرقی مغربی پاکستان کے ٹیلی فون ٹیلی گراف کے ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے اور تبلیغ کے امیر بھی گزرے اور بہت فراست نصیب فرمائی تھی تو دو کہانیاں سناتے تھے ایک کہانی سناتے تھے کہ ایک لکڑہارا اپنے گدے پر لکڑیاں لاد کر جنگل سے لاتا تھا تو شاہی استبل کے پاس سے گزرتے تھے آپ کو کہتا ہے شاہی استبل والے گھوڑوں کو دیکھتا ان کے چارہ سبز چارہ کیا خوش چارہ کیا اور ہاں جی، کیا دانا اس کا چنا اور قسم قسم چیزیں وہاں پڑی ہیں کھا رہے ہیں اور ان کو بدن کے ملنے کے لیے آدمی کھڑے ہیں جی، مالش کے لیے اور جلد ان کی چمک رہی ہے یعنی بدن موٹے ہوئے ہوئے ہیں آپ مزے کر رہے ہیں تازہ پانی ہے سائے ہیں سردی میں دھوپ ہے گرمی میں سائے ہیں تو گدا جاتے ہوئے جو ہے بڑا گلا کرتا ہے یا اللہ میں بھی آپ کی مخلوق ہوں اور ہمارا یہ حال ہے لکڑیاں لال لال کے لاتے ہیں اور پھر ہانک دیتے ہیں کوئی جو چیز مل جائے کوڑا کرکٹ ذرا ذرا بڑا غریب مخلوق ہے نا کوڑا کرکٹ سے پیٹ بھر لیتا ہے اور آپ میں سے کوئی بھی جس نے کوئی گاؤں کی ذمہ داری کی زندگی گزاری ہوئی تو خیر اس نے بڑا بہت گلا کرتا تھا شکوے کرتا تھا اور ایک دن گزرنے لگا تو بڑے بڑے چیخو پکار کر رہے ہیں اور بڑے فریادیں کر رہے ہیں اور بڑے آہیں کرا کرا رہے ہیں آہیں بھر رہے ہیں تو وہ کیا رہا کسی کا کسی کا برچہ کھبا ہوا ہے کسی میں وہ تیر کھبا ہوا ہے کسی کا برچے کا زخم ہے کسی کا تلوار کا زخم ہے کسی کا ڈیڑھ ٹوٹی ہوئی ہے اور شاہی سلوتری آئی ہوئی ہے ہاں جی سلوتری کیسے کہتے ہیں لکھوی ہاں جی۔ سے ہاں جی۔ جی۔

اس نے لگا رہا گزرا تو گدا کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا یہ تو شاہی وہ ہے رسالہ ہے اور شاہی گھوڑے ہیں تو کبھی کبھی جنگ آتی ہے پھر میدان جنگ میں لڑتے ہیں ان کو برچے لگتے ہیں تیر لگتے ہیں تلواریں لگتی ہیں اڈیاں توڑتی ہیں اچھا اچھا اس نے یا اللہ بس میں ٹھیک جیسا مجھے رکھا یا اللہ بس میں بالکل ٹھیک مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ہاں جی، یہی ٹھیک ہے تو وہ حاجی صاحب یہ قصہ سناتے تھے نا تھے جس کو اللہ جس حال میں رکھا ہوا ہے وہی خیر ہے وہی بہتری ہے اس کے لیے ہاں؟ ہاں، وہی بہتری ہے وہی خیر ہے ہاں، رضاب کہ جو اللہ نے قضا میں تقریر مقرر کیا ہوا ہے اس پر راضی رہے آدمی سکون ہے سکون ہے آفیت ہے آفیت اور رضا القدار نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں پریشان ہے آج کل کے لوگوں کا ٹینشن اور اسٹریس اور ٹینشن جو ہے نا اور پریشانی اضطراب جو ہے یہ رضا بالقضا نہ ہونے کا یہ پہلے میں نے کئی بار کسی کو سنایا پھر اس کو تب سنا تازہ کر دیتے ہیں ہماری چند ایک باتیں آئی جی، یہ اس کو خبر ہے ہوا ہو کہ یہ یہ ریڈر ڈائجسٹ میں میرا خیال ہے آج سے کوئی بیس بائیس سال پہلے آیا ہوا مضمون ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ ایک امریکہ ریڈر ڈائجسٹ امریکہ والا ہوا ہے نا امریکہ میں کوئی آدمی بیمار ہوا سائیکٹرک مریض تھا تو اس کا سیکرٹری اس کا علاج کر رہا تھا تو اس نے اس کو کہا کہ آپ عرب بدوے میں چلے جائیں تمہارا آپ کا علاج عرب بدوؤں میں ہے تو یہ آیا جی عرب بدوؤں میں اور اس نے ایک جگہ رہائش شروع کر دی آپ ان کا علاج کو یہ دیکھے ان پر کوئی تکلیف آئے مصیبت بڑے پریشانی مصیبت آ جائے بڑے پریشان ہوں پھر جمع ہو جائیں پھر اگر میں سے کہیں مکتبت کہیں مکتبت اور جب مکتبت تو گویا پریشانی کہ انہوں نے ایک وہ گٹڑی اٹھا کر پھینک دی بس اب تر تازہ ہو کر خوش و خرم ہو کر چلے جاتے تھے اب حیران ہے کہ مکتبت کیا ہے کہ یہ ساری پریشانی کی ہو جاتی تو ایک دفعہ صرف رات کو ان کی بکریوں پر بیماری آئی اور اٹھے بکریاں مر رہی تھیں ذبح کی کی کی بکریاں بہت ساری ذبح ہو گئی بہت نقصان ہوا ان کا سب جمع ہوئے سارے بڑے پریشان تھے تو تھوڑی پریشانی ہونے کی تھوڑی دیر سب جو قائم بیٹھ رہے ہو رمزدہ زردہ پھر کسی بڑے بڑے آدمی نے بیچ میں کہا مکتبت سب نے کہا مکتبت پھر انہوں نے کچھ اور باتیں کی پھر انہوں نے کچھ چند صحیح جو صحیح صحت مند بکریاں تھیں نا وہ ذبح کر تو اس انگریز کا خیال ہوا کہ آج میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا حساب کتاب ہے اور مکتبت کیا چیز ہے تم لوگوں نے کیا کیا کیا نہیں ہوا تھا میں آج ضرور پوچھوں گا انہوں نے سے پوچھا کہ کیا بات تھی آپ لوگوں کو اتنا نقصان ہوا نقصان کے بعد آپ نے صحیح سالم بکری زبر کر دی پھر مکتبت کہہ دیا آپ نے پھر آپ خوش ہو گئے پریشانی ختم ہو گئی کیا بات اس نے کہا دراصل ہمارے جو بڑے بوڑھے جمع ہوئے تو ہم ہم نے کہا کہ پر جو تکلیف آئی ہے ہماری بکری مر گئی بیماری آئی تو اللہ کی ناراضگی ہے اور بہرحال مکتبہ کی تقریر میں لکھا ہوا تھا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا جو لکھا ہوا تھا تو وہ ہو گیا اس ہم کیا کام کریں کیا پریشانی کریں اس پر انہوں نے کہا صحیح بکری آپ نے کیوں ذبح کر دی انہوں کہا وہ اس طرح بڑے بوڑھوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا جائے تو ہم نے صحیح بکری صدقہ میں ذبح کر لی نے کہا اچھا اچھا سبحان اللہ میں کہا ٹھیک ہے جی، بس میرا علاج ہو گیا میں آپ لوگوں سے نقت بت بطور علاج کے اپنا لے کر جا رہا ہوں میری تو پریشانی کو یہ تھی کہ کوئی بات ہو جائے میں کیوں یہ کیوں یہ نہ ہوتی یہ اس طرح ہو گئی ہوتی تو اچھا تو میں نے اس طرح کیا ہوا تھا تو یہ نہ ہوتا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو وہ ہے لکھی ہوئی بات ہے لہٰذا اس نے ہونا تھا بس میری بیماری کا علاج میری یہ بیماری تھی اور اس کا علاج یہ ہے اور میں آپ لوگوں سے علاج لے کر جا رہا ہوں جو خود میں خود میں پڑھ دوں گے لو انی فالتو کا نہ کدا و کدا ولا کن قدر ولا کن کل کل قدر اللہ ما شاہ فال یہ کس طرح کسی کو یاد ہے ڈونی فالتو کھانا کدا و کدا یہ کیسے ڈاکٹر صاحب سے جملہ پہلے اس کا کیا ہے ہاں، وہ ایسے مضمون کیسے چل رہا ہے یہ کس کون سے خطبے میں ہے حمد شاکرین میں تو نہیں ہے یہ ہے اس میں ہے میرا خیال ہے وہ جو کیا ہے توحید توحید والے میں ہے توحید والا جو خطبہ ہے نا اس میں یہ لوانی فالتو کھانا کزا برکزا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا ایسا کیا ہوتا تو یہ نہ ہوا ہوتا لوانی فالتو کھانا کزا بلاکن کل قدر اللہ ماشا فال بلکہ یوں کہو کہ اللہ کی تقدیر تھی جیسے وہ چاہتا ہے کر کے ہاں؟ ہاں؟ اس پر آدمی راضی ہو جائے تو نے کہا <coughs> ایک تو فوری سکون تو حاصل ہو گیا پھر جو ہے تو وہ یہ میں تو کلاس میں ایڈمنسٹریشن میں تو اسے مجھے بہت کرتا ہوں نا تو میں غصے کرتا ہوں بعض آدمی کی پٹائی کرتا تھپڑ پھڑ مار لیتا ہوں اور بعض طالب علم یا بعض ملازم ایسا ہوتا ہے کہ جو بس سر جھکا کر چپ ہو جاتا ہے بس اس کا ساری عمر خاص خیال رکھنا ہوتا ہے دعا کرنا اس کے لیے خیال رکھنا اس کا یہ ہماری ساتھ کو برداشت کر لیا ایک دفعہ یہاں ہماری یونیورسٹی میں سے ایک لڑکے کا ایک پروفیسر صاحب کے گھر لیڈی ڈاکٹر اس کی بیٹی جی اس کا رشتہ ہوا جی تو یہاں آئے ہوئے تھے تو وہ ڈاکٹر میرا اس میں اس نے کہا جی سر میں وہ تھپڑ مارا تھا تو میں نے کہا جی آپ کیا بناتے کلاس میں <laughs> اس کو مارا تھا تو یا اللہ اب ہم اپنی سختی کا اتنا لحاظ کرتے ہیں کسی نے برداشت کر لیا تو کیا ذات الجلال لحاظ نہیں کرے گی اس آدمی جو ان کی طرف سے آئی حالات کو سہلے اور برداشت کر لے راحتوں پر شکر ادا کر لے اور تکالیف کو سہلے برداشت کر لے اور ہر وقت اپنے آپ کو کہتا ہے نہ مالو سر اسلم نہ مالو ہر سختی کے بعد آسانی ہے ہر سختی کے بعد آسانی ہے یعنی اگر آسانی نہیں بھی ہے ساری دنیا کی ساری زندگی میں اگر آسانی نہیں ہے تو ساری تکالیف جمع ہو کر آخر بجر ملنا ہے پھر آدمی کہے گا کہ اے کاش دنیا ایسی گزری ہوتی کہ میرے بدن کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا کتنا اجر مل رہا ہے اس کو ہاں۔ ساری دنیا کا تلخی گزر گئی موت تک تلخی رہی تو وہ بعد مرنے کے پھر اس کا اجر و سواب مل لے گا اتنا زیادہ کہ اس کو آدمی سوچ نہیں سکے گا جب ایوب اسلام کو شفا ہو گئی بیماری سے اور پھر اللہ نے سونے کی بٹڑیوں کی بارش کی بارہ دولو صاحب کو ایک اس روایت میں کیسے ہے کہ وہی اولاد دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ مال میں سے کہ ابن کثیر علامہ ابن کثیر کی کتاب میں کیا لکھا فکار صاحب کہ وہی اولاد دوبارہ زندہ ہوئی ہاں جی اچھا نہیں پڑھا نثار صاحب یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے اس میں سے ہاں؟ پڑھا تھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا اچھا جی تو وہ جی وہی زندہ ہوئی وہی زندہ ہوئی سبحانہ جو وہ سارے مکان کے نیچے دب کر افاع وہی زندہ ہوئے ہیں تو کیا مشکل اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہے تھا وہی زندہ ہوئے ہیں سبحان تو اللہ صاحب جو نیم دچنی صاحب دے دیں نے کہا کہ ان کہا کہ جی اللہ نے فضل کیا آپ کو شفا ہو گئی تو نے کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے یہ بیماری کے دوران جس وقت بیماری تھی اس وقت دو بار آواز آیا کرتے تھے جانب اللہ کیا یو تیرا کیا حال ہے اس کا لطف جاتا رہا ہاں جی؟ وہ لطف جاتا رہا ہاں جی؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیر پڑا کر اپنے کانوں سے سنتے ہیں میرے نالوں کو مترد نالا ہو جو ان کو بے قرار کرے تو یہ نہیں اس کے تو اللہ اللہ اللہ بچائے راہ سے رکھے آفیت سے رکھے ہم جو ہے یعنی وہ ضعیف اضافہ ہیں کمزور ہیں برداشت کی طاقت ہماری نہیں ہے ہاں جی جو خستہ جائے تو اس کے بعد جب کہتے ہیں تبھی تکلیف تو ہر کسی کو ہوتی ہے آخری تکلیف نہیں ہوتی ہے تبھی تکلیف نہ ہونا تو مشریت کا ختم ہو گیا مشریت سے خالی ہو گیا آپ ناگوار گوار حالات پر ناکامیوں پر مصیبتوں پر تکالی پر تبھی تکلیف تو ہوگی ان کے بعد اپنا دھیان مراقبہ درست کرے گا اور رضاب القضا کو اپنے ذہن میں حاضر کرے گا تو بس اوپر تکلیف نہ پہنچے فوراً نہ پہنچ جاتی تو ایک کہانی میں کمر ہو گئی دوسری بھی سنا سکتے دوسری کہانی یوں ہے کہ تم نے سنایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی باغ میں گیا باغ میں ایک کوئی مزدور ہے جو بھی بھی کوئی ہے سویا ہوا ہے پڑا ہوا اور منہ اس کا کھلا ہوا سانس لے رہا ہے اس باغ میں آنے والے آدمی نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اس آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اندر پیٹ میں چلا گیا انہوں نے یوں کیا کہ وہ آدمی جو دیکھ رہا تھا یہ کوئی بڑا فہم والا آدمی کوئی بڑا سمجھدار آدمی تھا تو اس نے سوچا کہ اس آدمی کے پیٹ میں سانپ چلا گیا اس کو سانپ کو نکالنا ہے کہ مسلمان بھائی کی ہے کوئی انسان بھی اس کی مدد کرنی ہے تکلیف میں سانپ نکالنا ہے اب اس کو جگا کر کہیں گے تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا بھائی تو تاشے سے مر جائے گا آپ کو یہ حکمت کرنی چاہیے اس کو اس نے جگا اس کے کچے سڑے کچے سیب یہ سیبوں کا باغ تھا اس میں سویا تھا کچے سڑے ہوئے جمع کیے سیب اور آدمی کو جگایا اور تلوار نگی کر کے اس کو کہا کہ سیبوں کو کھاؤ ورنہ تمہاری گرد میں اتارتا ہوں کیا مصیبت سے پکڑی ہوگی کہ چلو سیب کھانا دان پھوٹتی اس نے کچے سڑے کچھ کھا لیے اور کھاؤ ورنہ سر اتارتا ہوں اور کھا اللہ کیا کریں آدمی سر اتارتا اور کھاؤ ورنہ سر اتارتا ہوں اور کھائے آپ جب اور کھائے تو پیٹ میں بل پڑے اور طبیعت خراب ہوئی اور کیا اور مچھلی آئی اور بروڑ جو اٹھی پیٹ میں الٹیاں ایک اور دوسری الٹی تیسری الٹیاں دادو صاحب نیچے گرا دیا جب صاحب نیچے گرا دیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہ میرا سر نہیں اتار رہا تھا قتل نہیں کر رہا تھا یہ تیرے اندر یہ بلا سام پڑا ہوا تھا اس کو نکال رہا تھا تو وہ کتنا شکر گزار ہوا ہوگا کہ کیا لیجیے میرے ساتھ نیکی بڑھائی کی تو آج کل سارے انسان اپنے باطن میں سانپ سے زیادہ زہریلی صفات کے برابر لالچ کی نا شکل میں ڈالے ہوئے ہیں اور کم فہمی درجے کا احساس بھی نہیں ہے اور براہ راست ڈائریکٹ بیٹھ سے اگر نکالنے کی فکر ہم آپ کریں تو ہم سب باہر جائیں گے ان کے ساتھ ٹیک اور ترتیب اور ہنر سے کام کرنا ہے لینا تو قریب بھی کرنا ہے پھر سے وہ حفاظت بھی دور کرنی ہے اور بھاگنا سے بھی اس کو روکنا ہے ساری باتیں کر کے اس کو یہ ترغیب ترغیب خدا سنانا قریب کرنا ہے اس سے اس کے اندر سے یہ نکالنی ہے رضائل نکالنا ہے تجیب غریب دو کہانی سنایا کرتے تھے اسی گاڑی میں زیادہ سناتے تھے سنائی جی ہوتی اسی گاڑی آپ کو جی سیار صاحب تیسری کہانی یاد نہیں آئی تھی کل کی مجلس میں تیسری کہانی وہ یوں سناتے تھے یا اللہ بھولی کی نہ وہ نہیں یہ پہلی کہانی کس پر تھی ہاں تیسری کہانی وہ سناتے تھے کہ ایک آدمی ہو ریل کی پٹڑی پر سویا ہوا ہو دیہاتی آدمی آج میں ریل دیکھی نہ کچھ دیکھی اس نے دیکھا اتنی صاف ستھری جگہ ہے ہم باہر جگہ ہے اور ہم جو ہے یہاں پر جو ہے لائٹ کر سو جائیں گے خوب سکون اڑائیں آرام سے اور ایک آدمی دیکھے قریب گڑ گڑ گڑ گڑ وہ ریل آ رہی ہے اس کو اٹھانا جگانا ادھر کرنا اگر اس پر وقت لگایا جائے تو آدمی کچلا جائے گا اور اس نے آ کر پکڑا اس کو پیر سے گسیٹا اور پھینکا کنارے لگا کر اور اٹھا اس نے کہا تیری ایسی تیسی اور تو نے مجھے نیند سے جگایا اور مجھے تکلیف تھی اور مجھے جلد میری جو تھی وہ خراشیں اس پر آ گئیں اور اسے لڑ جاتا کہ اس نے پیچھے دیکھا گڑ گڑ گڑ ٹین ٹین گزری اس نے کہا اللہ اللہ تعالیٰ پنا کر شکر منتیں کر رہا ہے اس کی کو راضی کر رہا ہے اس کو شکریہ ادا کر رہا ہے کیا ان کو جس مصیبت اس پر آ رہی تھی اس کا اس کو پتہ نہیں تھا اور جس کو پتہ تھا اس نے اس کے ساتھ سختی کی سختی کی ہے تو پھر ضائع کرتے کہ جو مربی ہوتے ہیں وہ سختی کرختگی کرتے ہیں تو وہ بھی اس فائدے کے لیے ہوتی ہے جو کہ جس کی تربیت ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا حالات ہیں اور جس کو پتہ ہوتا ہے نتائج کا واقف کا تو وہ سختی کرتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بڑی تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی ہے اور بعد میں پھر جو ہے تو اس کو بڑی راحت ہو رہی ہوتی ہے کس نے بڑی دیکھی کی میرے ساتھ مانو کی سختی جیسی ہوتی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو ایسے ناک منہ چڑھائے ہوئے وہ باپ کو بھی دیکھا سے پکڑ کر مارے گا تو اسے جب باتیں کروائی ہم نے نا پہلے ہم نے اس کو بلایا تو اس نے کہا میرے ساتھ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ اور امی جو ہے نا انہوں نے کچھ پرابلم نہیں ہے سر پرابلم سارا یہ امی اور ابو ہے یہ ان کو پرابلم مجھے کچھ پرابلم نہیں بڑی بات اس نے کی <laughs> کہ آپس میں اختلاف ہے بڑا سخت اختلاف پھر میں تو پیار محبت سے باتیں کی اس کا دل لگ جائے ہمارے ساتھ پرانا گانا کیا کرے اس کو کچھ مان دیا کر مروڑ لیا سر پر پاس پھیرا اور دوسرا جو تھا نا دوسرا ڈاکٹر صاحب کی ایسی تیسی تو وہ ترتیب ایسی تھی کہ یہ اس کی کرے گا ڈال ڈپٹ کرے گا اور میں اس کی سے آؤں کروں گا کہا کہ تمہاری ایسی تیسی ابھی جو پاس ہو رہا ہے نا اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے پاس ہو رہا ہے ورنہ اگر تو گورنر کا بیٹا ہوتا نا وزیر اعلیٰ کا تو تمہیں مندر بھی نہ چھوڑتے ورنہ نہ پیخ نہ ہوتا پروفیسر کا پروفیسر ہے ہمارا پروفیشن کا آدمی اس وجہ سے اس کی وجہ تمہیں پاس بھی کر رہے ہیں تو ہم بلائے بھی اپنے پاس بٹھائے ہوئے ورنہ گورنر کا بیٹا بیان کا کیا سلوک کرتے ہیں ہمارا کیا کام کرے گا اس نے امتحان دے دیا ہمارے پاس کاغذ نے بھیج دیا پرچے اس کو مار کر کے بھیج دیں رزلٹ نکل ہم نے کسی کے ساتھ کیا اس لیے تم پاس ہو رہے ہو اور اس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے میڈیکل کالج تک اور اس نے جو ہے تمہیں ساری تکلیفیں کی ہوئی ہیں اور آج پاس بھی اس وجہ سے ہو رہا ہے تمہیں اس کا احساس نہیں اس تم مست ہوئے ہوئے ہو سکتا میرا سترہ سترہ بچوں کا باپ تھا میرا بھائی اور ٹیلی ویژن لے کر آیا کہ والد صاحب نے چار مہینے سے گئے ہوئے تھے ایک آدمی تھے کہ اس نے اپنے پیچھے کوٹا پہ وہاں تکڑے وہاں اور ڈنڈا اس کا توڑا تھا اس نے پھر والد صاحب آگے ہوئے پیر پکڑے والد صاحب کا کھلے تک برا وہ رس بچو پلار دیا صحیح کہ تو خیر دے رہی ہے وہ ایک پرانا دور تھا تربیت کا نظامت کا لحاظ تھا خیر اس کا پھر میں نے یہ سنایا میں نے کہا بھائی جب گاؤں جاتا تھا نا تو آدھا گھنٹہ والد صاحب نے میری ڈانٹ ٹپٹ کرنی ہوتی تھی یہاں سے میں جاتا تھا کہتے اس کی شکل کو دیکھا گرے تھے گو ڈاڑی اس کی دیکھو باہر سے سفید بیچ میں آگے ڈاڑی میں لیکن اس میں عقل نہیں آئی ہے تو مجھے پتا پتا ہوتا تھا کہ آدھا گھنٹہ انہوں نے ڈانٹ ٹپٹ کرنی ہے تو آدھا گھنٹہ جب باتیں سنا لیتے تھے نا پھر وہ اپنی لاٹھی لے کر گاؤں چلے جاتے تھے ایک کلو میٹر ہم سے گاؤں سے باہر تھے تو اس میں چاول ہے جی گوشت ہے جی سیب ہے جی سبزیاں ہیں جی جی وہ پھل جی، چیزیں لے کر آئے ہیں جی یہ پشاور سے آئے پھر وہ رات گزرنے کے بعد دوسرے دن پھر اچھا وہ میں پوچھتا تھا کہ کیوں ہو سکے تو کہتے گاؤں کے لوگوں نے رشتے داروں نے ان کو تمہارے خلاف بڑکایا ہوا ہے کیوں کہ ارجمین کو ہمارے لوگوں کو مفت مریضوں کو دیکھا کرے پھر چاہیے اس کو کہ ہفتے کی چھٹی دیا کرے تاکہ کچہری تھانے کے ہمارے سفارشوں میں کام کرایا کرے اب اس کو جو ہے تو یہ ڈاکٹر بننا سر بننے کا نا کیا فائدہ ہوا اور میں جب گاؤں میں جاتا ہوں تو وہ میں ایک دن کا وقت ہے جی اب وہ والدہ صاحبہ بہن بھائی سب کو دیکھنا ہے ان اس دن کا مجھ پر ہاتھ لازمی ہے ان کو کرنا ہے <coughs> میں تھا یہ رجحا یہ لوگ جو ہے نا یہ سے آپ کو کر لیتے ہیں میں تو آپ کی خاطر والدین کی آپ لوگوں کی خاطر بہن بھائی جاتا ہوں ان کے لیے تو میں آتا ہوں میں سارے گاؤں میں پھروں چالیس مریض دیکھوں چالیس پہلے چائے پیوں ہاں جی؟ اور مہینے کے بعد شوگر کا مریض ہوں میں ہاں جی، دل کا مریض پڑا ہوا ہوں تو اس لیے تو میں نہیں آتا ہوں نا آپ کہتے اچھا اچھا جی پھر جو ہے تو پچاس روپے اس میں نے پچیس روپے جانے کا کرایا تھا پچیس آنے کا کرایہ پچاس روپے کرایہ جتنے کے کرایہ اس کو دے دو جی یہ نہیں کوئی مرلی کچھ لائے ہو یا تم کماتے ہو کچھ کرتا ہو اس کا کوئی سوال نہیں تھا جی۔ پچاس روپے تو وہ شبکت محبت ہوتی ہے وہ ڈانڈا محبت کی ہوتی ہے جس مجھے فضر گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا مستجاب الدوان بزرگ تھے ایک سو بیس سال عمر ہوئی تو وہ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا ہوا تھا کہ حضرت صاحب کے جب پہنچا کرو تو دعا ان سے کرا لیا کرو اگر دعا کر لی کام ہو جاتا ہے اور دعا کرنا اگر دعا نہ کریں اور گھر نہیں دیں بے چکر ڈنڈے مارے کچھ بھی کریں بس تل نہ کرو تل تر نہ ہو تو علاقے کا کوئی رئیس تھا کوئی خان تھا تو چلا گیا تھا تو نے کس لیے آیا کہا دعا کرانے کے لیے آیا ہو کس چیز کا دعا کرانے کے لیے آیا ہو کام کا دعا کرنے کے میں کوئی خدا یہاں بیٹھا ہوں تمہارے کام مجھ تک ہے کام کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں بڑے وہ آئے ہیں تو وہ نہیں جا رہا نا کیوں نہیں جا رہے ہو وہ دعا کرنے کے لیے آیا ڈنڈا لیجیے اس کو مارا یہاں سے نا تو باہ کرو دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو وہاں پر وہاں سے جو مارا نا تو وہاں سے اگر کونے میں کھڑا ہو گیا ادھر سے ہوگا مارا نا تو براندے میں کھڑا ہو گیا وہ تھک گئے بوڑھے تھے تو دیکھ تم تو مجھے تھکا جو کس لیے آیا ہے جاتا نہیں ہے وہ دیکھا حضرت فلاح کے دعا کر یا اللہ سے فلانے کام ہوگا تب ہو جائے بس کیا جی کام ہو گیا دو بجے دو پولیس اچھا۔ دو بجے پھر جاؤ گے بات تمہاری شکل دیکھو ساگو نے کہا دیا بدر صاحب سو گئے پتہ نہیں چلتا ان کو دو بجے کے بعد نہیں تو نکلا چلا گیا گیا جی۔ وہ جن دنوں خبر کا درد میرا بہت زیادہ ہو گیا تھا نا تو خیر آیا میں تو ہاں، گاؤں جانا بھی ضروری تھا عمرہ سے واپسی ہوئی تھی گاؤں میں ملاقات بھی نہیں گیا تھا ساگر صاحب نے کہا کہ نکال گے گیا سردار میں تو خیال ہوا کہ جائیں گے گاؤں پھر واپس آتے ہوئے نکاح بھی پڑھ لیں گے پھر آئیں گے جاتے ہوئے میں گیا تو گاؤں میں بڑی بہنوں سے ملاقات ہوئی اور رشتے داروں سے ہم پر دوبارہ صاحب کے اوپر فاتحہ پڑھ لی تو جاتے ہوئے میں گاڑی میں لیٹ کر لٹا کر مجھے چار صاحب لے گئے تھے واپسی پر بھی پھر جب آئے تو چاہتا لیٹ ہی رہا لیٹا تھا میں تو جب رات وہاں گزاری والد صاحب کے اوپر فاتحہ پڑی جب واپس آیا تو بس درد اللہ میں پھاگا کر دیا تو یہاں آیا تو ہمارے بزرگ خیال احمد صاحب نے ان کے پاس ملنے کے لیے میں گیا تو نے کہا والد صاحب کی قبر کی برکت سے ہوا ہے آپ کی شفا ہوئی والد صاحب کی قبر کی برکت سے ہوئی تو ہر ایک آدمی کے لیے اس کے والد اس کے والدین پیر بابا بھی ہیں جی اور پیر ابھی جی پیر بابا ہم جی ہیں ٹھیک ہے نا ہاں، کوئی ڈاڑے منڈے بے نمازی کتنے کیسے کیوں نہ اس کے لیے دعا کا دروازہ ہے نا جی ہمارے والے سال کی عمر جبھی بہت ہوگی اکانوے سال کی میں کی اکانوے سال تو انگریزی انگریزی اکانوے سال جو ہے تو بنتے ہیں چورانوے سال بنتے ہیں یہ اسلامی اس عمر میں ان ہوئی ہے تو میں گیا گاؤں تو ہم نے کہا کہ لوڑا خلق وہی سا ڈنڈا لیتے ہیں مارتے ہیں لوگوں کو والد صاحب کہ والد صاحب لوگوں کو مارتے ہیں بہت مارتے ہیں تو میں نے کہا اس کو خست مزید جی، لوڑ میں چاؤ کاروشی کہ اب تو آپ لوگوں کے مزے ہو گئے جتنے ڈنڈے کھائے اتنے اس کے کام بنے ہوئے اتنے اس کے مزے گے آئیں گے آپ جو ہے تو پھر ڈنڈے کھانے کے لیے تیار نہ غصے میں تو ہو جاتا ہے بعض میں آدمی کو دکھ ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اور دعائیں ہوتی ہیں بڑی اللہ نے ڈنڈے کھا لیے ہمارے ان کے مسئلے ہاں جی سبحان اللہ کی جی۔ پھر یہ دولتیں نہیں ہیں یہ جنت میں امال کے نتائج ہیں مزے ہیں نتیجے ہیں لیکن جو اللہ کے تعلق والے امال کے اندر جو نور و سرور ہے وہ جنت میں نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جنت میں سارے خوش ہو جائیں گے لیکن شہید کھڑا ہوگا کہ اللہ مجھے دنیا واپس کر کے میں پھر جو ہے تو تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں کیونکہ وہ نور سروج ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہوگا جو اس نے وہاں دیکھا ہوگا اس لیے تو اس کی چاہت کرے گا نا اب اس کا حوالہ پورا جو ہے تو تارک صاحب کی طرح علماء بیان کریں ہم تو یہ اس کو جان کے بیان کر دیا جی اچھا جی شریف تو ہے لیکن یہ اس کی تشریح ایسی کسی نے کی ہے کہ نہیں کی ہے کہ وہ نور سروج شہید نے اس وقت دیکھا ہوگا وہ جنت میں بھی یاد آئے گا کیا نہیں ہوگا انہوں نے سرو جو ہے وہ نیم تو میں اس میں سرو کی اس کو یاد ہوگی یاد آئے گی اس کو اس سے جانے کو جی چاہے گا یہ <clears throat> دیدار سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے شاید اس وقت کی بات اچھا دیدار کے بعد صاحب ہاں، صاحب کہتے ہیں کہ دیدار سے پہلے یہ ہوا ہوگا پھر شاید دیدار کے بعد پھر وہ سب کو رضا اور دیدار کے بعد پھر سب کو اطمینان ہو چکا ہوگا ہاں، سلام اور سب تو تو لمبا کو پتا ہو جی, ہاں جی۔ سبحان اچھا، یہ باتیں ہیں جی سبحان اللہ ذکر شکر کریں